جی کار شروع ہوئی آسان گئے آپ کی ڈیوٹی بھی شروع ہوئی ہوئی ہے جی آسان ہے جیسے بہت کرنی پڑتی ہے نہیں سال ہو نے کرنی پڑتی سوال اپنے نوٹ تیار کر پھر آسان ہوتا ہے قلی صاحب آپ کا کیا جی؟ خیریت ہے پشاور میں مسکیل آباد ہو گیا ہاں جی۔ اچھا۔ آباد اسلام آباد میں کیوں گی اچھا تو آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ وہاں بات ہونا چاہیے کہ یہاں بات ہونا چاہیے کیا محسوس کیا یہاں رہ کر کے وہاں بات ہونا چاہیے کہ یہاں بات ہونی چاہیے ہزارے والے لوگوں کو لیتے ہیں زیادہ رخ پنڈی کا ہی ہوتا ہے زارے کے لوگوں کا رخ پنڈی کا ہی ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی ہر چیز میں میرا ہاں، علاج مالجہ سودا وغیرہ سب محمد صلی اللہ رسول کریم آج کل عام طور پر آ کر لوگ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں ملک کے حالات خراب ہیں کیا ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں پاکستان چھوڑ جائیں اور مایا باہر منتقل کر دیں کم از کم بس ہر کو چھوڑ جائیں پنجاب چلے جائیں آواز آ رہی ہے جی آپ لوگ حضرات کو آواز آ رہی ہے ہاں جی مجھے یاد ہے کہ ایک دم سلطر کی جنگ ہو رہی تھی نا تو اس میں پشاور کو بمباری ہوئی تھی تو اس نئے خاندان بمباریوں سے بھاگ کر لاہور سے پشاور کھایا گیا یہاں بہت بمباری ہوتی ہے پشاور جائے محفوظ ہوں اسی رات میں باری ہوئی وہ خاندان اس نے مارا گیا تقدیر کے فیصلہ سے کہاں بھاگ سکتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو وہ کر دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض ہوتا ہے اور اس کے امار خراب ہو جاتے ہیں اللہ کی ناراضی کو موڑ لیتا ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے سارے اسباب ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ حالات کو بگاڑ دیتا ہے ہاں۔ تو پھر چیز وسائل ہاں، تو نہیں ہے کہ وسائل مل جائیں حالات درست نہ ہوئے دنیا کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو چیزوں کا اصل ہونا اصل نہیں ہے حالات کا درست ہونا حاصل ہاں۔ دعائی تو آدمی کو مل گئی لیکن دوائی سے آدمی کو شفا نہ ملی وہ وسیلہ اس کو مل گیا حال اس کو نہ ملا فیصلہ کی گئی نہ ملی اس کو اور دعا نہ ہوتی شفا مل جاتی سبب تو نہیں تھا حال اس کو مل گیا پیسہ تو ہے لیکن آدمی ہے پریشان ہے خوشی نہیں ہے اس کو پیسہ تو مل گیا لیکن یہ ہے کہ آدمی کو اس کے نتیجے میں راحت نہ ملی خوشی نہ ملی کو اس کا حال درست نہیں ہوا یہ جو اللہ تبارک نے فرمایا کفار کے بارے میں کیا فرمایا جب نازی احمد فرمایا تو نہیں خیر سے ان کو میں اولاد اولاد اور بیٹ جی ہاں اولاد تو یہ ان کو معلوم اولاد ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تاجر بنے ڈالے اب آپ کو تاجر بنے ڈالیں ان کے اموال اور ان کی اولاد ہے یعنی اللہ تو رمان و مراد ہوں ان نماز اللہ ہو اس کے سوا دوسری بات ہی نہیں ہے یعنی بات فقط یہی ہے میں کرنا یہ چاہتا ہوں میرا دوسرا ارادہ ہی نہیں اس کے علاوہ ان نماز اللہ ہو لازم امراض یہ اللہ نے اس لیے دی ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ ان کو عذاب میں ڈالا دنیا میں بھی اور آخر دن دنیا میں عذاب میں ڈالے آخر میں عذاب میں ڈالے تو جی ہنسی کہ اخباب تو دے دیے ہیں جن پر راحت کے آرام کے حالات مرتب ہوتے ہیں لیکن وہ اسباب دینے کا حالات میں نہیں دے رہا ان کو اسی دن کو عذاب دلاؤں گا یہ اولاد عمارت کی پر ذریعے بنے برطانیہ میں ہمارا سفر تھا وہاں مغرب کا بیان میں نے کیا اگر بیٹھا تو ایک آدمی سفید ریش آیا اس نے متعارف کرایا کہ میں یہاں ریٹائرڈ ریاضی کا پروفیسر ہوں پنجاب کی کسی جگہ رہنے والا تھا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو قرآن سناؤں سنائے بڑے درد سے اس نے قرآن سنا پھر اس نے کہا جی میرے پاس یہ اس نے اپنے فائل نکالی اس نے کہا میں روزانہ آئے لکھتا ہوں پھر ان کا ترجمہ لکھتا ہوں تو آئے تک خط لکھ کر پھر ترجمہ لکھ کر میرا لگا رہتا ہوں تو اچھی بات ہے کل اگر آپ میرے ساتھ میرے گھر نہیں چلے جائیں گے کچھ وقت کے لیے میں نے اب کیا کریں یہاں تو یہ ساتھیوں نے جو ترتیب مقرر کی ہوتی ہے الاوقات اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے ساتھی ہمارے نے اس سے پوچھا اسے بتایا کہ کل آپ کے علاقے میں بیان ہوگا تو وہاں سے پھر آپ کے ساتھ چلے جائیں ٹھیک ہے جی۔ اس کے گھر پر گئے گھر اس کا بڑی ہی جگہ پر بڑا گھر بنایا ہوا اس میں سبزی کا باغ بھی اور یہ خوبصورت پھولوں کا پودے پودے بھی اور اس میں یہ پھل کے پودے بھی اس طرح کا مکان وہاں پر ہونا ایک پڑے گی وہ ہے کہ عام آدمی کا مکان دو مرلے کا مکان ہوتا ہے گھر کے اندر عورتیں وغیرہ بھی تو نہیں کرتی آپ پھر ہیں دو مرلے کا مکان ہوتا ہے اوپر نیچے کمرہ ہو جاتا ہے پیچھے تھوڑا سا خالی چھوڑ دیتی آگے تھوڑی جگہ خالی چھوڑتی یہ مقام کیا خیر یہ بٹھایا اس نے چائے وغیرہ کے منظر سے خود ایک گھر والی گھر والی ہو رہی تھی پاکستانی باہر نہیں نکلی ہو تو اس نے اصل میں بلایا تھا میں اپنا دکھڑا سنانے کے لیے بلایا تھا دکھڑا دکھ ہے دل کا حال سنانے کے لیے اس نے کہا جی ہے ہم یہاں پر آئے یہاں پر نوکری کی ہے ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی بیٹا بس بڑا ہو کر ملازم ہو کر چلا گیا اس نے یہاں ایک مقامی انگریز لڑکی سے شادی کر لی اور دوسرے شہر میں رہ رہا تھا سنا ہمیں پتہ چلا کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو ہم اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے گئے وہاں جب گئے تو انہوں نے چائے ہمیں پلائی جب کھانے کے بعد قریب ہونے لگا تو اس کی گھر والی نے کہا کہ واٹس یور پروگرام کیا آپ لوگوں کا پروگرام کیا ہے کیا ترتیب ہے مطلب یہ تھا کہ کھانا ہمارے پاس اور بندوبست نہیں ہے کہتے مجھے گھر والے نے کہا کہ ہم تو بوڑھے ہیں ہم تو بھوکے اور بھوک لگتی ہے بھوکے ہو گئے ہیں کیا کریں وہ کہتے ہیں ہم نے اجازت لے لی اور جا کر ہوٹل میں کھانا کھایا اور یہ نیت کر لی کہ بس یہ آخری دفعہ آمد پھر نہیں آئے بیٹی کا میں نے نہیں پوچھا کہ اس کا کیا ہوا بری بات اور ان کے دکھ کو دکھ کو آئے آتی ہے آدمی کا نا فلاد ہو جب ہوں ملاد ہوں آپ کو ان کی اولادیں ان کے مال تاجے بن ڈالیں ان نواز اللہ دی اللہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کو مبتلا کرے عذاب میں دنیا کے عذاب میں مبتلا کرے آخر کے عذاب میں مبتلا کرے تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اب میں اس بات میں اس بات کے لیے پریشان ہوں کہ ہمارا کیا ہوگا ہمارے مرنے کا کیا ہوگا یعنی ایک ہاں بیوی اور ایک میں ہوں ہمارا کیا ہوگا ہمارے مرنے کا کیا ہوگا وہ پھر مقامی ساتھی کو اتنا بڑا اس کا مکان ہے ہاں۔ اس کا اب اس بار کا خطرہ ہے کہ ذریعے دونوں مر گئے تو یہ مکان گورنمنٹ کو ہو جائے مسلمان کی جب ملکیت عیسائی حکومت میں جائے گی کروڑوں کروڑوں ڈالر کروڑوں پونڈ کروڑوں روپئے نہیں پوڈ آئیں تو میں نے مقامی ساتھی سے کہا کہ ایک بات میں آپ خیال کرتا ہوں اس کو اگر آپ سے سن لیں کہ آپ اس آدمی کے ساتھ رابطہ اور تعلق بڑھائیں اور اس کا مکان جو ہے اس کو کسی دینی ادارے کو دلوائیں لیکن اس میں یہ شرط ہوگی پھر کہ آپ لوگ ان دونوں کے بڑھاپے کے ذمہ دار ہوں گے آپ ان کو سنبھالیں اپنا بڑھاپا آ گیا آپ ان کو سنبھالیں گے اور پھر یہ جو ہے اپنے مکان کو کسی دینی ادارے کو دے دیں تو ان کو اس بات کی سمجھائی گی تو ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ضرورت ہے کہ ان کے پاس تو ہوں گی لیکن چیزوں کے ذریعے سے حالات درست نہیں ہوں گے حالات درست نہیں ہوں گے حالات جو ہیں وہ تکلیف والے ہوں گے حالات پریشانی والے ہوں گے حالات مشکلات والے ہوں گے جو سب رات کا آئے گا وہ رات کو نہ لاتے ہوئے زحمت کا اضافہ کرتا جائے گا سبب تو رات کا آیا زیادہ سے زحمت آئے گی کیا کچھ حاصل کرتا ہوا نا اللہ تو بار بار باتوں کو پردے جائے پر میں رکھا ہے اگر یہ اس کو کھول کر بتا دیتے تو یہ دکاندار یہ دنیا دار آپ سے ہم سے زیادہ مشکل میں بیٹھے ہوئے تھے ہاں؟ سر ایک دفعہ کہہ رہا تھا نا کہ اسلامی کیسی کیسی کوئی صحیح لوگ جنی لوگ آ جائیں شری لوگ آ جائیں تو پھر یہ لوگ آگے نکلیں نہ نکلیں ہم آگے نکلیں میں نے کہا فکر نہ کریں اگر دینی شری لوگ بھی آ گئے نا تو پھر بھی لوگ آگے نکلیں گے میں نے کہا اس وقت آپ آپ کی گاڑی تک ہے کتنی گھٹنوں تک ہوگی ہاں جی آپ سر ٹوپی پہنتے ہیں انہوں نے جو ہے چوبیس گھر کی پگڑی باندھی ہوئی ہوتی اس کو بھی آپ سے زیادہ لے لیں گے ہاں جی؟ ہاں۔ آپ سے کرتا آپ سے زیادہ لیں گے نہیں کیا لینا جی انسان کی بیوقوفی کی انتہا ہوتی ہے کہ اسباب کو تو لیتا ہے حالات کو درست نہیں کراتا ہے اور حالات کو درست کرنے کے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ کا قبصلات حکم کرو اپنے اہل ویال کو نماز پڑھنے کا وہ صبر علیہ خود بھی اس کی پابندی کرو لانہ فروغ عرض کا ہم آپ نہیں کرنا چاہتے نہ ہم نرزوں کو تو اس بات کو ہم دیں گے کے بدلت رکھوا اور انجان کار ہے وہ تو تخوا والوں کا ہے انجان کار کی کامیابیاں وہ تخوا والوں کی اور اس میں صرف بات یہ ہوتی ہے کہ شیطان جاوید اکبل فکرا شیطان ڈراتے آدمی اس دن کیوں کرو گے اس دن کے کام کو شروع کرو گے اس دن ترتیب کو لوگ اس سے یہ نقصان آ جائے رہتا ہے ہے یہاں پر ایک دفعہ مفتی معلوم صاحب محمود صاحب کی حکومت سے میں شراب بند کی تو افسر کہہ رہے تھے کہ اتنا ریونیو جو بند ہو جائے گا کو کیسے چلاؤ گے کیسے چلاؤ گے شیطان رہتا ہے اس وقت احتکاف میں اس کا بیٹا الگ کا بیٹا میں ڈاکٹر سیر صاحب روزہ الگ کا بیٹا احتکاف میں ایک دو دن آیا دو تین میں تو وہاں تو ماحول ہوتا ہے میں ڈالتا ہے اس جس رہا ہے مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب دینی زندگی اختیار آدمی کرے اور آدمی ایسے وہ ہو ماحول کا ہو کہ اس کے لیے مشکل ہو تو پھر کیا کرے مجھے میڈیکل کمپنی کا نمائندہ ہے نا میں نے کہا یہ ابھی آپ کو دکھاؤں گا ایک آدمی کے ساتھ پورا بادشاہ زندگی ہے اوپر ہے اور میڈیکل کمپنی کا نمائندہ ہے آپ کی طرح اور اس کی اس کی سیل جو ہے ٹاپ کرتی ہے پورے صوبے کو اور سالانہ اس کو جو ہے انعام ملتا ہے وہ دیا کرتے ہیں اعزازات اعزازات والے اس کو ملتے ہیں تو اس سے تھوڑی سی بات سن کر اور بات سننے سے فوراً کھسک گیا ایک رول کے ساتھ بیٹھتے ہو بس نہیں آدمی جب آپ آپ کے بس کی بات نہیں ہے بات تو اللہ یا مغفرت و فضلہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امید دلاتا ہے مغفرت کی اور فضل کی یعنی شیطان اور جائیں تو دیتے ہیں آدمی کو فخر کی اور تنگستی کا دعویٰ دیتا ہے تندرستی کا دعویٰ دیتا اور کہتا ہے وہ یا مرکن الفاشا اور انسان کو برائی کی کو کرنے کو کہتا ہے ہمارے ساتھ انجینئرنگ لیکچر ہوتا تھا اس زمانے میں جب میں آیا ہوں نا کلاس میں ہمارے علاقے جیسے ایک دن آیا مجھ سے کہتا ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب اگی کا ہمارا علاقہ ہے اور اگی میں دیکھیں آپ حیران رہیں گے وہاں پر کوئی سنیما نہیں ہے ایک سنیما ہم لوگ بنا دیں وہاں پر اب وہ کچھ تھوڑی تھوڑی گاڑی روزگاری نماز ہی پڑتا رہتا تھا کا آدمی تھا دیکھے مجھے ان کو کیا کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کوئی ہارس نہیں ہے وہاں پر ہاں جی۔ ہم کو یہ معاشرے کو وہاں فورس آف انٹرمینٹ مہیا کریں ماشاء اللہ کتنی زبردست سوچ ہے خیر اللہ نے آخر پاکستان سے پاک کیا تھے وہ جو نکلا باہر ملک کیا بس واپس واپسی نہ ہو سکے ادھر ہی رہے تاکہ بچے جوان ہونے کے بعد بیٹی لاد کافروں کے ہاتھ کو چڑی ہوئی ہو اور بیٹے کافروں کے ہاتھ میں چڑے ہوئے ہوں اور صرف جو ہے تو کرسمس کر گے hello dad hello how are you اور با ہاں، بس چلے گیا ہم حق آپ کا ادا کر لیا ہم نے ہاں؟ ایک دوسرے کو کہا کرتے وہ کہ یہ فلنگ ہے یہ تو بڑا سنجیدہ اور روایتی آدمی ہے کیسے جی every Christmas he goes to visit his parents ہر کرسمس پر اتنا روایتی آدمی ہے اتنا خیال رکھنے والا آدمی ہر کرسمس پر جا کر والدین اس کی ملا کرتے ہیں تو بولتے ہیلو ڈیٹ ہاؤ یوز بات اور کہتے ہیں کہ یو ول بنڈل بتائیے بات something for you Sanjiya صاحب سوچتا ہوگا کہ شاید اس کے لیے کپڑے کا جوڑا لے کر گیا ہوگا کوئی جو ہے تو وہ لے کر گیا ہوگا کیا کہتے ہیں کھانے پینے کی نہ کرسمس کارڈ لے کر آیا ہوں بیٹھ کر چارٹ ہوگا بیٹھ کر چارٹ اس نے اپنے بیٹے کو بتایا سنگا یہ بڑا بیٹا میرا جو ہے تو یہ تو حالت اسلام بنی ہے نہ نماز پڑھتا نہ روزے رکھتا ہے اور یہاں کے علماء نے کہا ہے خود جب خود جب تک گھر میں چھوڑے تو آپ اس کو برداشت کیے رہیں ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ فضل کر کے اس کو ایمان کی ضرورت نصیب کر دیں میں کیا کرنا تو باہر سے آئے ہوئے آدمی موٹی موٹی بات کہہ کر آپ کو چلے جاؤں گا آپ باقی مشورہ یہاں سے اپنے مقامی علماء سے کریں جو آپ کے حالات کو جانتے ہیں جس طرح ایمانی سے جن لوگوں کو میں دیکھ کر آیا ہوں جس طرح ایمانی سے میں بات کرتا ہوں وہ جدا ہے ہاں؟ آپ جس سطح ایمانی ملے ہوئے ہیں وہ آپ کا لمحات وہ بھی سطح پر علیحدہ مسئلہ آپ کو بتائیں گے ہاں؟ جنوبی افریقہ میں ایک گیدرنگ میں بیان تھا میرا اس میں ہمارے سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹھے پروفیسر ندوی صاحب جو تھے ان کا ہی بیان تھا اسلامیہ ان میں بیان شروع کیا ان کا look aunty we will observe your children will are sex social but will have to tell your children that they are not social social sex worker they fast achieve دیکھو تو میں ویژن پر دکھایا جائے گا کہ یہ سیکس سوشل ورکر ہیں اپنے بچوں کو بتائیں گے آپ کہ یہ سیکس سوشل ورکر نہیں ہیں یہ جو ہیں تو کبھی اور گندے لوگ جو بدکاری کرتے ہیں تو خیر انہیں پیان پتھر ہے ختم ہو گیا اس میں کوئی آیت پڑے کوئی حدیث بیان کریں کوئی صحابہ کا واقعہ ہو کوئی جنت دو کا ذکر ہو جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اسی ماحول کا اس کا حالت ہے باطن کا اسی کو کر سکتا ہے اسی کو بول سکتا ہے معلومات پر آدمی نہیں بولا کرتا یعنی آدمی معلومات پر نہیں بولا کرتا آدمی احساسات خیرات پر بولا کرتا وہ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے بڑے بڑے دارالعلوم مجھے خاص طور پر تقاضا کر کے کہا کرتے ہیں کہ آپ علاقہ سے گزر رہے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آئیں ایک دار العلوم والے نے کہا کہ آپ نے کہا کہ جی، آپ کا تو ہم نے اپنے نظم الاوقات میں شامل نہیں کیا تھا آپ کی طرف آنا تو ہم پھر آپ کے لیے وقت کیسے نکالیں جو مدرسے والوں نے کہا کیا پندرہ منٹ میں نہیں دے سکتے ہیں ہمارے لیے میں نے چلو یہ پندرہ منٹ دے دیتے ہیں اتنے اللہ والے لوگ مدرسے والے لوگ آپ کو لانا چاہتے ہیں اس وقت احساس ہوا کہ ہم جس ماحول سے آئے ہیں ہم اس بات کو بول سکتے ہیں یہاں کے علماء اس بات کو بول بھی نہیں سکتے ہیں ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول کے اپنے ساتھ ہیں ہمارے مقامی تبدیلی والے ساتھی نے بتایا انہوں نے کہا یہاں کی جماعت کے ساتھ چلا لگا لے آدمی اور آدمی کی زندگی نہیں بدلتی اور تمہاری آئی جماعت کے ساتھ سروڑا لگا لے چلو بدل جاتا ماحول کے ساتھ خطا کاری ہے کہ ہمارا ماحول درست نہیں ہے سوائے حال درست نہیں ہے اور اللہ کی پکڑ میں ہے خوف و رات ہاں جی، سب کچھ ہوتے ہوئے پریشانیاں راحت کے سامان سب ہوتے ہوئے راحت نہ ہونا اسباب کے لیے کوشش کر کے تھک کر ہڈیاں توڑ کر وہ کمائے آدمی تھوڑا ہونے کے بعد نتائج نہ دے رہے ہوں زندگی کا فائدہ کیا ہوا ہے اور وہ جو بات یہ ہے کہ وہ سامان کی لیے پر پڑ گئے ہیں اس کی ناراضگی نہیں ہوئی اس کا حال یہ تو نہیں ہے اس کا حال کا ماحول کو درست کر کے اس میں بھی پرانے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کے ساتھ فرمایا کوئی آپ کچھ بات پوچھتے ہیں پوچھیں تو ذکر کرتے ہیں کوئی بات پوچھو نہیں اس نے جو بات کی ہے نا اس حدیث پر تو بڑی یعنی خوف و راز پیدا کرنے والی ہے تو فرمایا ہوا ہے کہ اصل میں اس آدمی جو پہلے بھی اعمال تھے وہ امال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب والے نہیں تھے وہ بظاہر جو ہے تو یعنی باطن میں ترتیب پر نہیں تھے حال میں ظاہر میں نظر آ رہے تھے اور آخر میں اللہ نے بھرم ہی کھول دیا کہ اس کو ظاہر کر کے اس کے نتائج سامنے کر دیے یعنی وہ یہ بات نہیں کہ میں مال پر چلتے ہوئے آدمی آخر میں تقدیر نے اس کو دیکھا برائی پہ پھینک دیا اور میں آپ کو معمولی سی بات بتاؤں میرے میرا مکان تعمیر ہو رہا ہے جب میں نے پلاٹ خریدا تو اس میں ایک آدمی رہ رہا تھا میں پوری گاڑی سر پر پگڑی باندھے ہوئے اور وہ کوئی کسی پیر صاحب کا مریض باڑے کے پیر صاحب کا مریض ہے اور خود بھی کچھ لوگوں میں وغیرہ کرتے تھے کو خیر جی ایک دفعہ اس کے کنڈے ڈالے اس کو میں نے ادا کیے جرمانہ ادا کیا تو میرا بھی کرتا کر دوسری سی گیس کا کیا گیس کے میں نے پیسے اس کو دیے کہ ادا کریں اس کے پیسے اور اب اس کو پچھلے دنوں قتل کر دیا کسی کو قتل کرنے کے بعد وہ جو چلا گیا تو آج آدمی نے کہا جی آپ کا جو وہاں پر تھا وہ بیکنگ والے اٹھا کر لے گئے کاٹ دیا آپ کا کنیکشن میں نے کہا جی کیوں کاٹ دیا انہوں نے کہا جی کہ وہ اصل میں آدمی نے پیسے نہیں دیے تھے یعنی میرے ادا کرنے کے بعد بھی اس نے نہیں دیے اور اس نے کہا کہ مجھے جو رسید دکھائی تھی رسید بھی جلی اب آپ بتائیں اس میں اس حدیث کا قدم یہ مانا نہیں ہے کہ آدمی کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے یہ ہوتا یوں ہے کہ وہ پہلی بھی ترتیب اس کو جو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی ہے یعنی آخر میں بلن کھل جاتا ہے ٹھیک ہے نا باہر اللہ تعالیٰ کی جات پر کسی کو بھی قدرت نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں کرتے رہیں اور ڈرتے ہیں رحمت اللہ یہ سے امید ہے یہ کرنے کی تو کی جائے ان شاء اللہ یہ ہے جی ہاں اس پر ہی بات کی اس پر ہی بات کی ہوئی ہے کہ ایسے معروضی آلات سے گزر رہا ہوتا ہے آدمی ایسے معروضی آلات سے گزر رہا ہوتا ہے کہ ان گناہوں میں پھنستا ہے یا کرتا ہے اور اس سے چاہتا ہے کہ مجھ سے نہ ہو اس کی اس کی چاہت نہیں ہوتی ہے یہاں تک کرتے کرتے اللہ اس فرق جو قلب کا حال ہے اس پر اس پر یہ پکا ہوگا اسے چھوٹ جاتی ہے اس کے بعد اور صحیح جگہ پر آ جاتا ہے وہ اس کا کا باطن حال پہلے سے ایسا اچھا تھا تو اس میں سبند نہیں ہونا چاہتا تھا بدر کے جو قیدی تھے نا بدر کے قیدیوں میں بنی آشم آپ کے اپنے خاندان والے بھی آئے ہوئے تھے آج عباس رضی اللہ عنہ کفار کی طرف سے لڑے ہوئے تھے اور آپ کے داماد کیا نام تھا یہ زینب رضی اللہ کے جو خامن تھے شہید بناس نام تھا کہ آج بیچ نہ وہ ان کی طرف سے آئے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے اس میں جبرن لائے گئے ہیں عباس اللہ سخت کس کر باندھا ہوا تھا ان کو رات نیند نہیں آئی اور پڑھاتے رہے فریاد کرتے رہے تو دوسرے نے فرمایا کہ مجھے بھی رات کو نیند نہیں سیر کا حکم تھا اس کے ہوا تھا اپنے چچا کے لیے بھی کوئی ہدایت نہیں آپ نے فرمائی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمایا گی کرتے رہے ڈھوکتے رہے تو ہر وقت لگا رہے گی اس کے ایک دفعہ ہمارے بڑے اگر صاحب زندہ تھے ان کی مجلس میں ہم گئے ہوئے تھے لنڈیئر بعد وہاں سے واپس آ رہا تھا تو ان کے مجلس میں تو بڑے بڑے افسر صاحبان جاتے تھے سب بڑے صاحب صاحب دعا شخصیت تھی ایک ان کا خاص خلیفہ ہوتا تھا جس کا کام ہوتا تھا سب کی پٹائی کرنا یہ بڑے بڑے اثر پٹ رہے ہوتے تھے اور مار رہا تھا پٹے ہیں ان کو میں دیکھتا رہا نا بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچے ہیں تو ایک دفعہ ان افسر صاحبان کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھ کر آ رہا تھا تو ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ وہ فلانا ڈاکو جو آپ کو یاد ہے وہ جو تھا ہاں۔ قاتل تھا اور نہیں اور فلانی فلانی باتیں ان سے ہاں، پتہ ہے آپ کو کیسے بنا تھا تو بائن جو اپنے تجربے کی باتیں کی تو مجھے تو اپنا خوف ہوا میں نے کہا کہ میں گاڑی سے باہر کھلانا لگا کر میں پھیلا دوں سے کہوں گاڑی روکیں گے میں اترتا ہوں آپ کو سوچا کہ بیٹھنا نہیں چاہیے سر بیٹھ گیا ہوتا دل خفا ہوگا تو میں کو اس ڈاکو کے بارے میں کہا کہ اس نے کہا جب اس کو پکڑا گیا غریب آدمی تھا اس کی گھر کی عورتوں کو سامنے بلایا گیا اس کے سامنے بزنس کیا گیا بچوں کو پتا یہ کیا کہوں گا ابھی آپ کا خیال خیال ہے کہ امریکہ کے ظلم سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی آپ جس افغان لڑکی کو گھر سے چھین کر لے جایا گیا ہو کا سارا خاندان کچھ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا آپ بتائیں اگر ہمارے بجن دے پاتے تھے تو آیا یہ تو ان کو کوئی سمجھا نہیں رہا لیڈروں میں اتنی سخت نہیں ہے ہماری سکت تو یہ آلو ہوا ہے انسانوں کا یہ آلو ہوا ہے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہے اس کو اس کے گاڑی چھیننے کی کوشش کی ہے یا تھا بعد میں کسی کسی میں تین چار دن پہلے اگر میں بچا لیا تو اسے میں نے کہا کہ رپورٹ کرو کہ نہ سارے دونوں کرو رپورٹ نہ کوما بیا سڑے پرومیننٹ سی ہو بیا خطرات ہو گئے خطرات ہو گیا مسئلہ فارمیچر گان بجرے کے بولار فارمیچر گان جب بہت میں نے ترغیب کہا اچھا ایس پی جو آج کل پشاور کا ہے ڈاکٹر ہے نا میں ڈاکٹر سلمان میرا کلاس فیلو ہے میں یہ درخواست تو دے دو چلو رپورٹ نہیں کرتے درخواست اسی پر تو پولیس کو مستقبل میں کام کرتی ہے اور اس کو رہنمائی ہوتی ہے ختم نہیں ہے ڈاکٹر تارک صاحب کے پر جو ڈاکہ پڑا تھا راستے پر سے گزرتے ہوئے تو والا نے مدد فرمائی ان کی پکڑے گئے سارے بعد میں ان کے علاقے کا جرگا آیا ہم سے بات کرنے لیے جرگے مکان مدرسے کے محتمن صاحب اور مقامی امام صاحب جو درس قرآن وہاں پر دیتے ان دو کو لائے گئے تو میں نے ان کے میں نے خود ڈانٹ اور جھاڑ پلائی خدا نہ خاصہ اگر آپ نے ان کے والد صاحب کو قتل کیا ہوتا اور آپ آتے ہمارے پاس کہ ہم معافی جاتے ہیں معاف کرتے ہیں ہم آپ کو معاف کر سکتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں لیکن ایسی ایسی غلیظ اور دوسری بغیرتی کے کام کرنے کے بعد آدمی معافیاں مانگنے کے لیے آتا ہے اور مولوی صاحب آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی ہے کہ جو آدمی شریف ہوا کے ملنے میں حرج ہوگا وہ رضراۃ الخبال میں ڈالا جائے گا تو دونوں لوگوں نے کہا نہیں اصل میں ہم اس لیے آئے تھے کہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ سلاقے کے سارے لوگ ڈاکی ہیں ہم اس لیے آئے کہ فرمن اچھے لوگ بھی رہتے ہیں آپ لوگوں کو دکھ ہوا تکلیف ہوئی ہم اس کی معافی کے لیے آئے ہیں جب اتنی سخت ہوئی معاشرے میں نہیں رہے گی تو یہ تو تیار معاشرہ ہے سب ہونے کے لیے ہاں؟ کوئی خیر کی تو سمجھ میں بولے لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله